بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ فلسطین سامراج اور عالم اسلام سامراجی منصوبے اور سہیونیت انیسویں صدی کے اواخر میں حجاز عراق اور شام کے سلسلہ میں یورپ نے جو سامراجی منصوبے بنائے تھے آگے چل کر عالم عرب کے سیاسی نقشہ پر ان کے بڑے دور رس نتائج مرتب ہوئے ان منصوبوں کی پلاننگ اور تنفیذ میں فرانس اور برطانیہ سب سے پیش پیش تھے اس اس لیے کہ وقت پوری پوری دنیا میں یہی دونوں ملک سپر پاور تھے پھر روس جرمنی اور آخر میں امریکہ بھی اس سامراجی منصوبہ میں شریک ہو گئے مغرب کے ان سامراجی منصوبوں کی تکمیل میں عالمی سہیونیت کا بڑا اہم رول رہا ہے اس نے یہودیوں سے ہمدردی اور مدد کے جذبات انسانی سیاسی اور مذہبی بنیاد پر پیدا کیے ساری یورپی حکومتیں اپنے یہاں کی یہودیوں کو فراخ دلی کے ساتھ فلسطین بھیجتی رہی اور فلسطین میں یہودیوں کو بسانے میں ہر طرح کا تعاون اور وسائل بہم پہنچاتی رہی اور وسائل بہم پہنچاتی رہی پہلی عالم جنگ انیس سو چودہ عیسوی سے انیس سو اٹھارہ عیسوی کے بعد جب فلسطین خلافت عثمانیہ کے ہاتھوں سے نکل گیا تو ان مغربی حکومتوں نے اپنے کونسل خانوں اور سفیروں کی مدد سے فلسطین میں زمینیں خرید خرید کر یہودیوں کے حوالہ کرنا شروع کر دیا ترکوں کے ترکہ کی تقسیم کا پلان پہلی عالمی جنگ میں ترکی کی شرکت اور جرمنی کی مدد کا اس کو خمیازہ پڑا وہ پہلے ہی سیاسی اور اقتصادی بحران کا شکار تھا اور یورپ کا مرد بیمار کہلایا جاتا تھا اس کی کمزور پوزیشن کو دیکھ کر یورپ کے مسیحی ممالک نے جو ترکوں کے ہاتھوں مسلسل شکست اور ذلت کا سامنا کر رہے تھے ترکوں کے قبضہ میں رہنے والے ممالک میں بغاوت کرا کے اپنے قبضہ کے امکانات پیدا کیے ترکوں کے امکانی ورثہ کی تقسیم کا ایک پلان تیار کیا گیا جو برطانیہ کے ایک اخبار میں شائع بھی ہوا تھا اس میں روس برطانیہ اور فرانس شریک تھے انتقام کا یہ ایک بہترین موقع تھا لہٰذا اس سلسلہ میں خفیہ مذاکرات و ملاقاتیں ہوئی اور جنگ کے بعد کی صورتحال کی منصوبہ بندی کے لیے معاہدے کیے گئے اگرچہ اس وقت عالمی سہیونی تنظیم کو کہیں استقرار حاصل نہیں تھا اور اس کے رہنما جرمنی میں پھنسے ہوئے تھے لیکن دوسری جانب ہائی وائزمان نے برطانیہ میں اپنے اثر و رسوخ سے اس کے بکھرے ہوئے شیرازہ کو جمع کر کے اسے ایک طاقتور قیادت عطا کی برطانیہ کی سازش برطانیہ تین مختلف بلکہ متضاد راستوں اور موقفوں کے ذریعہ شام اور عراق میں اپنے اثر و نفوذ کو بحال رکھنے کے لیے کوشاں رہا پہلا موقف یہ تھا کہ اس نے عثمانی خلافت کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کے لیے امیر حجاز شریف حسین بن علی سے گفتگو کی اور ان سے یہ وعدہ کیا کہ عثمانی سلطنت کی بے دخلی کے بعد جزیر عرب شام اور عراق کے اکثر علاقے ان کے زیر قیادت مکمل خود مختاری حاصل کر لیں گے برطانیہ نے اس موقع پر مبہم اور گول مول پالیسی اختیار کی حتیٰ کہ یہ طے پایا کہ اس وقت فوری طور پر بغاوت کا اعلان کر دیا جائے بقیہ معاملات جنگ کے خاتمہ کے بعد باہمی مذاکرہ اور رضامندی سے طے کر لیے جائیں گے لہٰذا اس معاہدہ کے مطابق شریف حسین نے دس جون انیس سو سولہ عیسوی کو حجاز میں بغاوت کا اعلان کر دیا اور علانیہ طور پر برطانیہ کا حلیف بن گیا سائکس پیکو معاہدہ دوسری طرف برطانیہ نے عراق اور شام کے مستقبل کے سلسلہ میں فرانس کے ساتھ گفتگو کی بعد میں اس گفتگو میں روس بھی شامل ہو گیا اور مئی انیس سو سولہ عیسوی میں سائکس پے کو معاہدہ ہوا جس میں یہ طے ہوا کہ عراق کا اکثر حصہ شرق اردن اور فلسطین میں حیفہ کا علاقہ برطانیہ کو ملے گا اور لبنان اور شام فرانس کے حصہ میں آئیں گے فلسطین پر چونکہ متعدد یورپی سامراجوں کی نظر تھی اس لیے مختلف دعوے داروں سے بچنے کے لیے یہ طے کیا گیا کہ اسے کسی ملک کو دینے کے بجائے بین الاقوامی نگرانی میں منتقل کر دیا جائے برطانیہ نے چال یہ چلی کہ اس نے فلسطین کے مستقبل کے متعلق عالمی سہیونی تنظیم کے ساتھ خفیہ مذاکرات کیے وہ دراصل امریکہ میں یہودیوں کے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے امریکہ کو اپنی طرف سے جنگ میں شامل کرنا چاہتا تھا سلیبی جنگ کا بھوت اب بھی سوار ہے پہلی عالمی جنگ کے خاتمہ اور سلطنت عثمانیہ کے سقوط کے بعد برطانوی فوجیں عرب فوجوں کے تعاون سے گیارہ دسمبر انیس سو سترہ عیسوی کو شہر قدس میں داخل ہو گئیں برطانوی فوج کا قائد جنرل ایلن بھی تھا اور عربی فوج شاہ فیصل اول کے زیر قیادت تھی فتح کے بعد برطانوی فوج کے سپاہ سالار نے جشن مناتے ہوئے کہا کہ آج سلیبی جنگوں کا اختتام ہو گیا گویا فلسطین پر ان کا حملہ سلیبی جنگوں کی آخری کڑی تھا اس جملہ سے یہ بات آیا ہو جاتی ہے کہ یورپ کے ذہن میں سلیبی جنگوں کا جنون آٹھ سو سال گزر جانے کے باوجود گویا اسی طرح چھایا ہوا ہے جس طرح گیارہویں صدی میں قائم ہوا اور نائن الیون واقعہ کے وقت بش کے منہ سے جو جملہ غیر شعوری طور پر نکل گیا اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یورپ پر سلیبی جنگ کا سایہ اب بھی قائم ہے یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ لوئس نہم نے بارہ سو سترہ عیسوی میں اپنی موت کے وقت جو وصیت لکھوائی تھی اس میں ایک وسیعت یہ بھی تھی کہ عربوں کے بیچ میں ایک ایسی حکومت قائم کی جائے جو ان کو متحد ہونے سے روکے اور ان کے اندر انتشار اور تفریق پیدا کرے وعدہ بالفور انیس سو سترہ عیسوی میں عثمانی خلافت کے نمائندہ کی طرف سے شہر قدس جنرل ایلن بی کے سپر کیے جانے سے پہلے برطانیہ کے وزیر خارجہ بالفور نے برطانوی حکومت کی طرف سے سہیونی تنظیم کے نمائندہ لارڈ روٹ چیلڈ کے لیے ایک سیاسی بیان جاری کیا جو وعدے بالفور کے نام سے مشہور ہے اس بیان میں پوری سراحت کے ساتھ کہا گیا کہ ملک معظم ہز میجسٹی کی حکومت پوری ہمدردی اور ذمہ داری کے ساتھ سرزمین فلسطین میں یہودی مملکت کے قیام پر غور کر رہی ہے اور ان کی حکومت اس مقصد کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی واضح رہے کہ اس اعلان کے وقت فلسطین برطانیہ کے زیر نگی نہیں تھا برطانیہ کا قبضہ ستمبر انیس سو اٹھارہ عیسوی میں برطانوی فوجیں شمالی فلسطین پر قابض ہو گئیں اور اکتوبر انیس سو اٹھارہ عیسوی تک انہوں نے شرک اردن شام اور لبنان پر بھی قبضہ کر لیا اس وقت سے برطانیہ نے منظم طور پر عملاً سرزمین فلسطین کو یہودیوں کے حوالہ کرنا شروع کر دیا اور برطانیہ فرانس کو اس بات پر راضی کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا کہ سائکس پیکو معاہدہ میں فلسطین کو بین الاقوامی نگرانی میں دینے کی جو بات طے ہوئی تھی وہ اس سے دستبردار ہو جائے دس جنوری انیس سو بیس عیسوی کو برطانیہ کے طاقتور حلیفوں کے اتفاق کے رائے سے فلسطین کو برطانوی مینڈیٹ تصرف اور کنٹرول میں دے دیا گیا اور پھر ستمبر انیس سو بائیس عیسوی میں اقوام متحدہ نے بھی اس فیصلہ کی توسیع کر دی برطانیہ کا کردار بالفور وعدہ کو پورا ہونے کے لیے برطانیہ نے فلسطین پر اپنے تیس سالہ دور اقتدار میں فلسطین میں یہودیوں کی ہجرت اور آمد کے لیے سارے دروازے کھولے رکھے اور یہودی مہاجرین کو ہر ممکن حمایت اور تعاون فراہم کیا جس کے نتیجہ میں یہودیوں کی تعداد جو انیس سو پندرہ میں آٹھ فیصد یعنی پچپن ہزار تھی وہ انیس سو اڑتالیس عیسوی تک اکتیس فیصد یعنی چھ سو پچاس ہزار ہو گئی برطانیہ نے اپنے دور اقتدار میں فلسطینیوں کا عرصہ حیات تنگ کر دیا ان کے لیے قصبے معاش کے راستے بھی بند کر دیے فتنہ و فساد کو ہوا دی اور خاندانی اور جماعتی اختلافات کو بڑھاوا دیا اور فلسطینیوں کو آپس میں الجھائے رکھنے کے لیے گھناونی سازشیں اور کوششیں کی ہائی کمشنروں کو جن میں اکثر یہودی تھے بے انتہا اختیارات دیے گئے پیل کمیشن فلسطین کے انقلاب عظیم انیس سو چھتیس عیسوی تا انیس سو انتالیس عیسوی کے بعد برطانیہ نے پہل کمیشن قائم کر دیا جس نے حالات کا جائزہ لینے کے بعد فلسطین کو یہودی اور عربی دو ریاستوں میں تقسیم کرنے اور شہر قدس اور حیفا کو برطانوی مینڈیٹ کے تحت قائم رکھنے کی سفارش کی لیکن یہودیوں اور عربوں دونوں نے اس تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا یہودی پروپیگنڈا اور امریکی مداخلت کا آغاز یہودیوں نے دوسری عالمی جنگ کے حالات سے بہت فائدہ اٹھایا اور دنیا کی ہمدردی اور حمایت حاصل کرنے کے لیے جرمنی میں جو واقعات پیش آئے تھے انہیں بڑھا چڑھا کر پیش کیا اور اس بات کا خوب پروپیگنڈا کیا کہ ان کے لیے دنیا میں کوئی جائے امن نہیں اور ان کی بقا کا واحد راستہ فلسطین میں ان کے لیے قومی وطن کا قیام ہے انہوں نے یہ بھی پروپیگنڈا کیا کہ یہودیوں کی مدد عیسائیوں کا مذہبی فریضہ اور انسانی ہمدردی کا تقاضا ہے اسی کے ساتھ یہودیوں نے ابھرتی ہوئی عالمی طاقت امریکہ کو اپنے حق میں لینے کی کوششیں تیز کر دیں بالخصوص انیس سو بیالیس عیسوی میں بل ٹیمور معاہدہ کے بعد انہوں نے اپنا رخ پوری طرح امریکہ کی طرف کر دیا اور برطانیہ کے وائٹ پیپر مئی انیس سو انتالیس عیسوی کو کل عدم کر کے ڈیموکریٹک اور ریپبلکن دونوں پارٹیوں کی تعریف اور حمایت حاصل کر لی چنانچہ اکتیس اگست انیس سو پینتالیس عیسوی میں امریکی صدر رومین نے برطانیہ کے وزیر اعظم ایٹلی سے مطالبہ کیا کہ ایک لاکھ یہودی فلسطین بھیجے جائیں اینگلو امریکن کمیٹی اس وقت کے برطانوی وزیر خارجہ بیوین نے چودہ نومبر انیس سو پینتالیس عیسوی کو ایک بیان جاری کیا جس میں مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے ایک اینگلو امریکن کمیٹی کی تشکیل اور اس کی سفارشات کے نفاذ کی دعوت دی گئی تھی اس طرح امریکہ براہ راست فلسطین کے مسئلے میں دخیل ہو گیا اس کمیٹی نے انیس سو چھیالیس عیسوی میں فلسطینی آراضی کی منتقلی اور یہودیوں کے ہاتھ ان کو فروخت کرنے کی آزادی دے کر ایک لاکھ یہودیوں کی فلسطین میں آباد کاری کی سفارش کی انیس سو انتالیس تا انیس سو پینتالیس عیسوی میں بانوے ہزار یہودیوں نے فلسطین ہجرت کی اس کے بعد انیس سو چھیالیس تا انیس سو اڑتالیس عیسوی میں اکسٹھ ہزار یہودی مختلف ملکوں سے ہجرت کر کے فلسطین میں بس گئے اور دو سو ستر ہزار ایکڑ زمین حاصل کر لی اور تہتر نئی کالونیاں بنا لی یہودیوں کے قومی وطن کا قیام اپریل انیس سو سینتالیس عیسوی میں یہودیوں کے قومی وطن کے قیام کے اپنے وعدہ کو پورا کرنے کے بعد برطانیہ نے عرب و یہود کا جھگڑا اقوام متحدہ کی عدالت میں پہنچا کر اپنا دامن جھاڑ لیا اور فلسطین پر تیس سال تک حکومت کرنے کے باوجود عربوں کے تائیں اپنی ذمہ داریوں سے آنکھیں بند کر لیں حالانکہ اسے مینڈیٹ کی دفعات کے مطابق اس بات کی فکر کرنی چاہیے تھی کہ اس کے مینڈیٹ میں فلسطین کے اصل باشدوں کو کسی قسم کا سیاسی اقتصادی اور تمدنی نقصان نہ ہو مسئلہ فلسطین کے حل کی ناکام کوشش مئی انیس سو سینتالیس عیسوی میں جنرل اسمبلی نے انسکوپ نامی ایک کمیٹی خاص فلسطین کے مسئلہ کے حل کے لیے تشکیل دی تاکہ یہ کمیٹی حالات کا جائزہ لے کر جلد از جلد اپنی رپورٹ پیش کرے یہ رپورٹ اکتیس اگست کو تیار ہوئی جس کی غیر منصفانہ سفارشات حسب ذیل ہیں نمبر ایک فلسطین میں برطانوی مینڈیٹ کو ختم کر دیا جائے نمبر دو فلسطین کو عربی اور یہودی دو مختار ریاستوں میں تقسیم کر کے شہر قدس بین الاقوامی برادری کی تحویل میں دے دیا جائے اس کے بعد عالم عرب نے سوفر کانفرنس 6 ستمبر 1947 عیسوی اور عالیہ کانفرنس 7 تا 15 اکتوبر 1947 عیسوی میں بین الاقوامی کمیٹی کی تجاویز کی مخالفت افراد اور اسلحہ سے فلسطینی برادران کی امداد اور فوج کو منظم کرنے نیز فوجی پیش بندیاں کرنے کا فیصلہ کیا اسرائیلی ریاست کا قیام انتیس نومبر انیس سو اڑتالیس عیسوی کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اپنی تاریخ ترین قرارداد نمبر ایک سو اکاسی جاری کر دی جس کو امریکہ کے دباؤ اور روس کی زبردست حمایت کی وجہ سے دو تہائی اکثریت سے منظور کر لیا گیا جس میں فلسطین کو دو مستقل ریاستوں میں تقسیم کر دینے کی بات کہی گئی تھی جنرل اسمبلی کی اس غیر اخلاقی اور غیر انسانی فیصلہ کی وجہ سے اسرائیلیوں کو فلسطین کا پچپن فیصد حصہ مل گیا جبکہ اس سے پہلے وہ گیارہ فیصد سے زیادہ کے مالک نہ تھے تقسیم کا یہ فیصلہ فلسطین کے ہر عربی اور مسلمان کے لیے ایک سائی کا اثر اور روح فرصہ حادثہ تھا جس نے مذاکرات اور مصالحات کے ذریعہ فلسطینی حکومت کے قیام کی ہر امید کو بالکل ختم کر دیا تمام عالم اسلامی میں زبردست مظاہرے ہوئے ہر ملک کی عوام نے اپنی حکومتوں سے اس غیر منصفانہ تقسیم کو روکنے کا مطالبہ کیا اور فلسطین کو یہودی شکنجہ سے آزادی دلانے کے لیے مسلح جدوجہد کی آواز بھی لگائی گئی لیکن سب بے سودوں بے فائدہ چودہ مئی انیس سو اڑتالیس عیسوی کو برطانیہ کی مسلح افواج کے فلسطین سے انخلا کے ساتھ آدھی رات کے وقت برطانوی مینڈیڈیٹ کنٹرول ختم ہو گیا اور اسی دن یہودی مملکت کی قومی کونسل نے تلابیب میں اسرائیلی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا فلسطینیوں کا قتل عام اور عالم اسلام کا موقف فلسطینیوں نے اکتوبر انیس سو اڑتالیس عیسوی کی غزہ کانفرنس میں فلسطین کی عمومی حکومت کا اعلان کر دیا لیکن وہ عرب ممالک جن کے پاس طاقت تھی اور فوج تھی وہ سرزمین فلسطین پر اپنا کچھ بھی اثر نہ ڈال سکے اس لیے کہ وہ یورپی ممالک کے مشیروں اور کمانڈروں کے زیر اثر تھے انہوں نے یہودیوں سے براہ راست تک کر لینے کے بجائے عرب مجاہدین کی پیش قدمی کو روکنے کا کام کیا ایسی صورت میں جنگ بندی کرا دی گئی اور یہودی قبضہ کو قانونی حیثیت حاصل ہو گئی بلکہ الحاج امین حسینی کو مصری فوج کے دباؤ میں غزہ کو چھوڑنا پڑا اور اخوان المسلمین کے جو رضاکار جنگ میں شریک ہوئے ان کو قید و بند کی صحبتیں جھیلنی پڑی اور فلسطینی عوام کو کھانا بدوشی نقل مکانی اور خون ریز مظالم کا سامنا کرنا پڑا جس میں سب سے مشہور نو اپریل انیس سو اڑتالیس عیسوی کا دیر یاسین میں فلسطینیوں کا قتل عام ہے جس میں دو سو اٹھاون فلسطینی شہید ہوئے اور تقریباً ساٹھ فیصد فلسطینیوں کو اپنے وطن سے ہجرت کر کے ان بستیوں میں پناہ لینی پڑی جہاں یہودیوں کی حکمرانی تھی اس کے علاوہ تقریباً تیس ہزار لوگ فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں پناہ گزی ہوئے انیس سو باون عیسوی کا مصر میں جماعت عبد الناصر کی قیادت میں انقلاب اسی بنیاد پر ہوا کہ فلسطین میں ہمیں لڑنے نہیں دیا گیا اور فلسطین کی آزادی ہمارا پہلا ہدف ہے مصر پر برطانیہ فرانس اور اسرائیل کا حملہ انیس سو پچپن عیسوی میں نہر سوئز کے نیشنلائزیشن پر مغربی دنیا کا رد عمل یہ ہوا کہ مصر پر برطانیہ فرانس اور اسرائیل نے انیس سو چھپن عیسوی میں حملہ کر دیا لیکن یہ سہ ملکی حملہ ناکام رہا کیونکہ امریکہ اور سویت یونین نے اس کی تائید نہیں کی جس کی وجہ سے ان مغربی سامراجی ممالک کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور تیئیس دسمبر انیس سو چھپن میں برطانوی اور فرانسیسی افواج کا مصر سے انخلا ہو گیا اور جنگ سویز اپنے اختتام کو پہنچی مصر نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے اور اسرائیل سے اپنا علاقہ واپس لے لیا لیکن اسرائیل کو خلیج اقبہ میں روک نہ سکا برطانیہ کی پوزیشن اس سامراجی حملہ کے بعد سے برطانیہ کا موقف اسرائیل کے حق میں مکمل تائید کا ہو گیا دراصل یہ برطانیہ کی امریکہ کی غلامی کا ایک مظہر تھا برطانیہ کی یہ تائید انیس سو سڑسٹھ عیسوی تک جاری رہی بلکہ برطانیہ اسرائیل کی سیاسی اور فوجی تائید کرتا رہا اور بین الاقوامی سیاست میں اپنی ساکھ کمزور پڑ جانے کے بعد فلسطین میں قیام ام انیس سو تہتر عیسوی تا انیس سو چورانوے عیسوی کے امریکی منصوبہ کی تائید کرتا رہا انیس سو سڑسٹھ عیسوی کی جنگ جون انیس سو سڑسٹھ عیسوی میں مصر نے آبنائے تیران اور خلیج اکبہ کی ناکہ بندی کر دی اور اسرائیل کے جہازوں کو گزرنے کی اجازت منسوخ کر دی اقوام متحدہ کے فوجی حفاظتی دستہ کو مصر نے ہٹنے پر مجبور کیا لیکن پانچ جون کی صبح اسرائیلی ہوائی فوج نے مصر اردن اور شام کے ہوائی اڈوں کو میزائل سے تباہ کر دیا اور چھ دنوں کے اندر اندر حالات یکسر بدل گئے اور عرب ممالک کو ایک نئے سانحہ کا سامنا کرنا پڑا اور سہیونیوں نے فلسطین کے بقیہ حصہ مغربی پٹی کے پانچ ہزار آٹھ سو اٹھہتر کلومیٹر غزہ پٹی کے تین سو تریسٹھ کلومیٹر میٹر صحرائی سینا کے اکسٹھ ہزار ایک سو اٹھانوے کلومیٹر اور شام کے جولان پہاڑی علاقہ کے ایک ہزار ایک سو پچاس کلومیٹر رقبہ پر بھی قبضہ کر لیا اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ تین سو تیرہ ہزار دوسرے فلسطینی ملک بدر ہوئے عرب حکمرانوں پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا آزادی فلسطین کے لیے قومی تحریکات وجود میں آئی عرب حکومتوں کی ناکامی اور اس کا نتیجہ عرب حکومتوں کی ناکامی کے بعد فلسطینیوں نے صرف روشانہ اور فدائیانہ کاروائیاں شروع کر دی اور سہیونیوں کو جانی اور مالی نقصان پہنچایا لیکن اردنی اور فلسطینی دستوں کے درمیان ہونے والے ٹکراؤ نے فلسطینی مزاحمتی تحریک کو نقصان پہنچایا اور کافی حد تک ان کی طاقت توڑ دی اور بعض عرب ملکوں نے فلسطینیوں کے لیے مشکلات پیدا کریں خود مسلمانوں کے درمیان ہونے والی جنگیں مثلا انیس سو اسی عیسوی تا انیس سو اٹھاسی عیسوی کی عراق ایران جنگ نے قضیہ فلسطین پر برا اثر ڈالا اسی طرح انیس سو ستہتر عیسوی تا انیس سو بیاسی عیسوی میں مصر کے جنگ بندی کے معاہدہ میں شامل ہونے کی وجہ سے عالم عربی اور مصر کے درمیان ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہو گئی اس طرح فلسطین کی مزاحمتی تنظیمیں تنہا پڑ گئی اور عرب ملکوں نے ان کی کوئی مدد نہیں کی جبکہ اسرائیل کو سپر پاور کی مکمل تائید و حمایت حاصل رہی انیس سو تہتر عیسوی کی عرب اسرائیل جنگ چھ اکتوبر انیس سو تہتر عیسوی میں عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہوا جس میں سہیونیوں کے خلاف مصر کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی شام و مصر دونوں شریک رہے اور مصریوں نے نہر سوئز کے مشرقی حصہ پر قبضہ کر لیا بلکہ سینا تک پہنچ گئے اکتوبر کی یہ جنگ عربوں کی فتح سمجھی گئی لیکن مصری صدر انور سادات نے اس جنگ کو مصری مفاد کے خاطر استعمال کیا بایاتور کے انور سادات نے نومبر انیس سو ستہتر عیسوی میں اسرائیل کا دورہ کیا اور کیمپ ڈیوڈ معاہدہ پر ستمبر انیس سو اٹھہتر عیسوی میں دستخط کیے جس کی روح سے مصر کی اسرائیل سے مسالت ہو گئی اور دونوں کے درمیان کشمکش کا خاتمہ ہو گیا اور مصر نے جزیرہ نمای سینا کو واپس لے لیا اس طرح فلسطینیوں نے آزادی فلسطین کے ایک فعال اور طاقت و رکن مصر کو کھو دیا جس سے اسرائیل کے خلاف مستقبل میں کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی کے امکانات جاتے رہے افغانستان پر روس کا حملہ اور اس کے اثرات افغانستان پر روس کے حملہ اور قبضہ انیس سو انیاسی عیسوی کے بعد عالم اسلام کی بڑی توجہ فلسطین سے ہٹ کر افغانستان کی طرف مبزول ہو گئی اور اس جنگ کو جس میں امریکہ کی پشت پناہی حاصل تھی جہاد کا نام دیا گیا اس جہاد کی پوری مدد عالم عربی کے متعدد خلیجی ملکوں نے کی اس کے بعد عالم عربی میں مسلسل انقلابات ہوتے رہے یا کرائے گئے جس کی وجہ سے عرب ملکوں کی توجہ قضیہ فلسطین سے ہٹ گئی اور فلسطین تنہا پڑ گیا عرب ملکوں کا معاندانہ رویہ دوسری طرف عرب ملکوں میں جن باہمیت اور غیرت مند مسلمانوں نے قضیہ فلسطین کی مدد کی کوشش کی ان کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئی جیلوں میں ڈال دیا گیا اسلام پسند انصر کو بالکل کچل دیا گیا خصوصاً شام اردن اور مصر میں اخوانیوں کو جو فلسطینیوں کی مدد اور حمایت کر رہے تھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا اس وجہ سے فلسطینی ہر طرح کے تعاون اور مدد سے محروم ہو گئے جبکہ اسرائیل سامراجی طاقتوں کی مدد اور عربوں کے خفیہ معاہدوں کی مدد سے اپنی طاقت بڑھاتا اور فلسطینیوں پر مظالم کے پہاڑ توڑتا رہا انتفاضہ تحریک نو دسمبر انیس سو ستاسی عیسوی میں انتفاضہ تحریک شروع ہوئی انیس سو ترانوے عیسوی تک یہ تحریک پوری طاقت کے ساتھ سرگرم رہی اور انتفاضہ کے ساتھ ہی حماس کا قیام بھی عمل میں آیا جس نے اپنے مؤسس اور انتفاضہ کے روح رواں شیخ احمد یاسین شہید کی قیادت میں بہت زیادہ عوامی مقبولیت حاصل کی اس وقت تنہا حماس ہی اسرائیلی جارحیت کا مقابلہ کر رہا ہے الفتح جو مزاحمت کے لیے قائم ہوئی متعدد معاہدوں کی روح سے اسرائیل کی معاون ہو گئی ہے اور اکثر عرب حکومتوں کی تائید اسی کو حاصل ہے غزہ کا حصار اور اسرائیلی حملہ کے دوران یہ بات کھل کر سامنے آ گئی عالم اسلام قضیہ فلسطین سے الگ ہو گیا ہے اور بعض حلقوں نے اس کو صرف عربوں کا قضیہ بنا دیا ہے جس کی وجہ سے فلسطین عالم اسلام کی تائید سے محروم ہو رہا ہے انیس سو اسی عیسوی کے بعد کے حالات انیس سو اسی عیسوی کے اواخر اور نوے کے اوائل میں عربی اور بین الاقوامی پیمانہ پر ایسی تبدیلیاں وجود میں آئیں جن سے فلسطینی اور عربی موقف میں کمزوری پیدا ہوئی خاص طور پر دو اگست انیس سو نبے عیسوی میں کویت پر عراقی حملہ سے عربی قوت تتر بتر ہو گئی نتیجتاً خود عرب ممالک میں دشمنانہ ماحول قائم ہوا اور عراق کی فوجی قوت عربی ذخائر اور درآمدات میں کمی آئی عراقی حملہ اور اس کے نتیجہ میں ہونے والی خلیج جنگ کے نتائج مسئلہ فلسطین کے حق میں بڑے اندوہناک ثابت ہوئے اور کویت کی مدد سے محروم ہو گیا سویت یونین کا سقوط اسی وقفہ میں امریکہ بھی سوویت یونین کے زوال اور خصوصاً انیس سو اکانوے عیسوی کی خلیج جنگ کے بعد دنیا کی سب سے بڑی قوت بن کر سامنے آیا سرزمین فلسطین میں یہودیوں کے اثر و رسوخ سے حالات مزید ابتر ہوتے گئے بالآخر اکتوبر انیس سو اکانوے عیسوی میں ڈریڈ کی عرب اور اسرائیل کانفرنس میں عرب ممالک کو کھینچ لانے میں امریکہ کامیاب ہو گیا جس کے بعد براہ راست عرب اور اسرائیل مذاکرات کے سلسلہ کا آغاز ہوا اوسلو معاہدہ دو سال کے بعد دونوں فریقوں کے درمیان اوسلو معاہدہ کا اعلان کیا گیا اور تیرہ ستمبر انیس سو ترانوے عیسوی میں امریکی صدر بل کلنٹن یاسر عرفات اور اسحاق رابین کی موجودگی میں سرکاری طور پر دستخط کیے گئے فلسطینیوں کی جانب سے محمود عباس نے اور اسرائیل کی جانب سے اسرائیلی وزیر خارجہ شمعون پیرز نے دستخط کیے روس اور امریکہ کے وزیر خارجہ نے بحثیت مشاہد دستخط کیے اس کے بعد مختلف معاہدہ ہوئے جس میں بنیادی طور پر سہیونی مفادات کا خیال رکھا گیا اور فلسطینی حکومت جو اوسلو معاہدہ کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی وہ حساس مسائل کے حتمی فیصلہ تک پہنچنے میں ناکام رہی عالم اسلام کی موجودہ صورتحال قضیہ فلسطین کے مذکورہ بالا تاریخی جائزہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اسرائیل کے قیام اور اس کے استحکام میں مغربی سامراج عربوں کا افتراق عرب حکام کی بے توجہی اور بروقت فلسطین کی حفاظت کی کارروائی نہ کرنا اور فلسطینی مزاحمتی تحریکوں کو مدد اور وسائل بہمنا پہنچانے کا کلیدی رول رہا ہے مصر کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کے بعد سے اسرائیل کے ساتھ مفاہمت کے رویہ پر عمل کر رہا ہے اور مزاحمت کرنے والے عناصر کی مخالفت بلکہ ان کے خلاف اسرائیلی کارروائی کی تائید پر عامل ہے جیسا کہ غزہ کے حصار کے سلسلے میں اس کے رویہ سے ظاہر ہوتا ہے عالم اسلام کے دوسرے ممالک جو اسرائیل کے خلاف کوئی مؤثر رول ادا کر سکتے ہیں وہ ایسے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں کہ ان کو اپنی سلامتی اور بقا کی فکر دامنگیر ہے ترکی کے تعلقات عربوں کی بغاوت اور خلافت عثمانیہ کے سکوت کے بعد عربوں کے ساتھ عدم تعاون کے رہے اس کے مقابلہ میں اس کے اسرائیل سے قریبی تعلقات تھے موجودہ حکومت نے جو اسلام پسند ہیں اس نے کچھ اربوں سے ہمدردی کا رویہ اختیار کیا مگر وہ نیٹو کے ممبر ہونے اور یورپین کمیونٹی میں داخل ہونے کی کوشش کی وجہ سے اہم رول ادا نہیں کر سکتا پاکستان ایران سوڈان حالت جنگ میں ہے بعض ملکوں کی اسرائیل سے خفیہ مفاہمت ہے اسرائیل کی یورپین حمایت اس کے مقابلہ میں پوری یورپی دنیا کھل کر اسرائیل کی تائید کرتی رہی اس کا مظاہرہ انیس سو اٹھارہ عیسوی میں ہوا اور اس کے بعد دو ہزار نو عیسوی میں غزہ پر اسرائیلی ناکہ بندی اور ہوائی حملوں کے دوران کھلے طور پر ہوا بلکہ اس سے زیادہ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ حماس کی مدد کے بجائے بعض ملکوں نے ان کی مخالفت کا رویہ اختیار کیا اور اسرائیل کے ساتھ خفیہ طور پر تعاون کیا یہ قضیہ پوری طرح عربی قضیہ ہی نہ بن سکا جائے عالم اسلام کا قضیہ بنتا یورپی دنیا کی اسرائیل کی حمایت اور مدد کا اندازہ درج ذیل بالفور کی دستاویز سے لگایا جا سکتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سہیونیوں کے تعلق سے چار ممالک نے اپنے وعدے بخوبی پورے کیے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سہیونی خواہ وہ حق پہ ہوں یا باطل پر اور خواہ وہ اچھے ہوں یا برے ہماری تہذیب اور ہماری موجودہ ضرورت اور ہماری مستقبل کی آرزوں کی تکمیل میں ان کا اہم رول ہے وہ عرب ممالک میں آباد سات سو ہزار اربوں کی خواہشات سے کہیں زیادہ اہمیت کے حامل ہیں ملک عبدالعزیز کے ایک خط کے جواب میں جس میں انہوں نے مسئلے فلسطین کے تعلق سے امریکی موقع پر اپنے خدشہ کا اظہار کیا تھا امریکی صدر ٹرومین نے کہا امریکہ اپنے موقع پر اٹل ہے وہ یہ کہ عوام کو ان کی حکومت دی جائے گی اور فلسطین میں یہودیوں کی بعض آباد کاری بھی ضروری ہے ستائیس اکتوبر انیس سو چورانوے عیسوی میں امریکی صدر بل کلنٹن نے اپنے اسرائیلی دورہ میں اسرائیل پارلیمنٹ میں یہ بیان دیا تھا کہ تمہارا زوال ہمارا زوال ہے امریکہ اب بھی تمہارے ساتھ ہے اور آئندہ بھی رہے گا ایسی صورتحال میں کسی نصرت غیبی کا انتظام ہو جائے تو مسئلہ فلسطین حل ہو سکتا ہے وما ذالک ہی عزیز اس نے انجام اہل حق کے ساتھ وابستہ ہے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں غلبہ اور فتح انشاءاللہ اہل حق کی اور انسانیت کے لیے عمومی اور ابدی پیغام رکھنے والی ملت ہی کی ہوگی جس کی شفقت میں پوری انسانیت کا حصہ ہے جس کی نظر میں ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے جو حق کے لیے ہر جگہ سینہ سپر ہو جاتی ہے اور ظلم کا مقابلہ ہر موقع پر ہر شکل میں ہر جگہ کرتی ہے جو انسانیت کی خدمت کے لیے زندہ ہے اور انسانیت ہی کے ساتھ وابستہ ہے جس کا دامن فتنہ و فساد سے پاک ہے اور جو دنیا میں علو و فساد کی نہیں حق و انصاف کی علمبردار ہے عالم عربی کالمیہ صفحہ نمبر ایک سو تریاسی